حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدو کے برتن میں ذاتی طور پر نبیز بنانے سے روکا گیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بیالیس